پروانوں یقیناً اللہ جل جلالو کا ہمارے اوپر انتہائی خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس بابرکت محفل میں اس بابرکت تقریب میں جس میں میرے خیال کے مطابق اس مجلس میں دنیا بھر کے اولیاء کرام اور اللہ کے خصوصی بندگان اور تمام امت کے قائدین حضرات اس محفل میں شرکت کے لیے اور شرکت کو سعادت سمجھتے ہیں اس بابرکت محفل میں ہمیں اللہ رب عزت نے جمع فرمایا میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ختم نبوت کے کام میں تھوڑی سی بھی اگر ہمیں توفیق مل جاتی ہے تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں اور اس کے کانفرنس میں شرکت کرنے کی سعادت سمجھ کر ہم دو رکت نوافل پڑھے بطور شکریہ کہ یا اللہ ہم تو اس کے قابل نہیں تھے آپ نے خصوصی فضل و کرم سے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی احادیث امام بخاری صاحب امام بخاری صاحب بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ روٹی پکا رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آٹے کا پیڑا بنایا اور کہا بچی اس کو بھی پکا دو اور میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں چنانچہ جب وہ روٹی کا پیڑ جب اس نے حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ نے توے پہ ڈالا تو وہ روٹی پک نہیں رہی تھی اور کافی دیر تک وہ آگ جلا رہی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ پک نہیں رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا وجہ ہے کیا حال ہے انہوں نے عرض کیا ابا جان روٹی پک نہیں رہی میں نے تو اور روٹیاں بھی پکا دی لیکن اس نے تو مجھے تکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جس چیز پر محمد کا ہاتھ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ تو چھوڑو دنیا کی آگ بھی اس پر حرام ہے دنیا کی آگ بھی اس کو نہیں چھو سکتی تو ہمارے ایک اکابر دیوبند اور ایک بہت بڑے امام ان کا قول مجھے یاد آیا اور یہ واقعہ میں نے ان کے ساتھ مشابہات کے طور پر مطابقت ڈلوا دی وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں براہ راست حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے پشتوں پر ہوتا ہے تو ہمیں اللہ رب عزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ روٹی پر پیڑے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا ہے جو دیس امتی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے پشت پر اور ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے وہ علا وجہ البصیرت وہ یقینی بات کہتے تھے وہ آئندہ جو دیکھتے اس کو آج ہی لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تو یہ بیٹھے ہوئے مجمع سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کے بیانات کو خوب غور سے سنیں اور اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ختم نبوت کا پیغام پاکستان کے سترہ کروڑ عوام تک نہیں بلکہ دنیا بھر مسلمانوں دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے کی ہمیں بھرپور غور اور فکر اور کوشش کرنی چاہیے اور میں حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے جو اسکول اور کالج کے یونیورسٹی کے اور چھوٹے بچے جو عام اسکولوں میں پڑھتے ہیں فرائمریوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک ختم نبوت کا قاعدہ یعنی ختم نبوت کا بنیادی بغدادی قاعدہ وہ لکھ لے تاکہ ہمارا ختم نبوت کا پیغام بچپن ہی سے ایک بچہ پڑھے اور ان کے ذہن میں ذہن نشین ہوں کیونکہ جس فتنے کے ساتھ جس دشمن کے ساتھ ہمارا سامنا ہے وہ انتہائی خطرناک اور بہت چالاک اور مکار ہے میں آخر میں ایک کرگزاری آپ کے سامنے پیش کروں گا ہمارے بنو کی سطح پر ان قادیانی مصنوعات کا بہت پرچار ہے اور وہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے ختم نبوت کا مسئلہ ہم آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ختم نبوت جب ان کے سامنے لایا جاتا ہے تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ختم نبوت کیا چیز ہے تو عقیدہ ختم نبوت کا ایک عام آدمی جیسے سترہ کروڑ عوام ہے پاکستان کا پاکستان کے جو بردبار سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ اس مسئلے سے واقف ہے لیکن جو دیہاتی لوگ ہیں علاقوں میں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں بچے ہیں وہ اس سے نواقف ہے تو وہاں چار سو ٹن یہ ذائقہ گھی ہفتہ وار ان کا وہ بکتا تھا تو وہاں ایک جو بڑے ڈیلر ہے ہم نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ قائدانیوں کی نہیں ہے اور پہلے تو وہ یہ تصور ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ یہ تقاعدیانی تو بہت اچھے لوگ ہیں براہ ہماری ان سے بات ہوئی بات چیت کر کے اور ان کو مطمئن کر کے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے اور آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کے ساتھ کیسے مدد کرتے ہیں بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دلیل کے ساتھ ثابت کر دیں کہ یہ کیسے جو ہے ان کو منافع پہنچتا ہے ہم اسلام آباد آئے اور اسلام آباد میں اپنے حضرات سے ملے پھر ان کے سامنے جو مل کا مکمل ریکارڈ تھا وہ ہم نے لایا اور پیش کیا اس ذائقہ گی کے مل کا مالک جو ہے ملک اعزاز ہے اور وہ لاہوری گروپ سے تعلق رکھنے والا ہے اور طاہر جہانگیر ہے اس میں ذائقہ گی کے مل میں بارہ لاکھ شیئر اس کا جانو کی ہے اور ماہانہ شہرانہ اس کو قادیانیوں کو چوبیس ملین روپے شاہرانہ منتلی جاتا ہے اور ہر قادیانی اپنے منافع اپنے کاروبار کا سترہ فیصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نموس اور عزت کے خلاف استعمال کرتا ہے تو ہمیں جیسے مبلغ صاحب نے بیان میں فرمایا کہ ہمیں ان کا معاشی بائی کاٹ کرنا چاہیے کون کون انشاءاللہ معاشی بائی کاٹ کے لیے تیار ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہماری بات ہوئی تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ علیہ السلام صاحب نے خود فرمایا کہ بھائی ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے راستے روکنے روکا جائے ان کا راستہ بند کیا جائے تو جہاں تک مناظرے کی شکل ہے جہاں تک دیگر ہمیں امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہاں ان کے ساتھ معاش معاشی بائیکاٹ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم سب تیار ہے کہ ان کے ساتھ معاشی بائی کاٹ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور رسالت اور تحفظ کے لیے دن اور رات ہمیں ہر وقت ان کے لیے کشا رہنا چاہیے دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقت